ابو نے سہیل سے انہوں انہوں انہوں نے نے نے اپنے والد ابو ابو صالح سے سے حضرت حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی پھر اس کی ناک خاک آلود ہو گئی پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کون شخص ہے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا تو ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا صحیح مسلم حدیث نمبر 6510